یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے